الجہاد میرے آقا کا فرمان ہے الجہاد میرے آقا کا فرمان ہے قاتلوہم قاتلوہم قاتلوہم کفر کو مارو کفر کو مارو اللہ کا اعلان ہے الجہاد میرے آقا کا فرمان ہے قاتلوہم قاتلوہم قاتلوہم کفر کو مارو کفر کو الجہاد ہاں میرے آقا کا فرمان ہے جا الحق و دخل الباطل کا موقع بھی آئے گا مومن سے جو ٹکرائے گا اپنے منہ کی کھائے گا جا الحق و دخل الباطل کا موقع بھی آئے گا مومن سے جو ٹکرائے گا اپنے منہ کی کھائے گا جمعیت کا ہر ایک واضح اللہ کی برہان الجہاد ماضی میرے آقا کا فرمان ہے قاتلوہم قاتلوہم قاتلوہم کفر کو مارو کفر کو مارو اللہ کا اعلان ہے الجہاد ماضی میرے آقا کا فرمان ہے جیت گیا اسلام ہمارا کفر نے بازی ہاری ہے روس کے چھکے چھوٹ گئے ہیں اب بھارت کی باری ہے جیت گیا قاتلوہم کفر کو مارو کفر کو مارو اللہ کا اعلان ہے الجہاد میرے آقا کا فرمان ہے قاتلوہم قاتلوہم قاتلوہم کفر کو مارو کفر کو مارو اللہ کا اعلان ہے الجہاد ہاد میرے آقا کا فرمان ہے خالد کی تلوار اٹھا کر حیدر کے متوالوں نے دو ہند کو سرد کیا ہے جنت کے رکھوالوں نے خالد کی تلوار اٹھا کر حیدر کے متوالوں نے دو ہند کو سرد کیا ہے جنت کے رکھوالوں نے اللہ اکبر کے ناروں سے باطل بھی حیران باطل بھی حیران ہے قاتلوہم قاتلوہم قاتلوہم کفر کو مارو کفر کو مارو اللہ کا اعلان ہے الجہاد میرے آقا کا فرمان ہے قاتلوہم قاتلوہم قاتلوہم کفر کو مارو کفر کو مارو اللہ کا اعلان ہے الجہاد الحادم میرے آقا کا فرمان ہے یہ ہندی رنگ روٹ کہاں تک کتنا زور لگائیں گے ایک ایک ہندی فوجی کو ہم دلی چھوڑ کے آئیں گے یہ ہندی رنگ روٹ کہاں تک کتنا زور لگائیں گے ایک ایک ہندی فوجی کو ہم دلی چھوڑ کے آئیں گے سری نگر کی آخری منزل جموں کا میدان کفر کفر کو مارو اللہ کا اعلان ہے الجہاد الماضی میرے آقا کا فرمان ہے قاتلوہم قاتلوہم قاتلوہم کفر کو مارو کفر کو مارو اللہ کا الجہاد جہ میرے آپ کا فرمان ہے اللہ کی رسی کو تامے ہاتھ میں ڈالے ہاتھ چلے بدر عہد کے میدانوں کا زندہ پھر کردار کرے اللہ کی رسی کو تامے ہاتھ میں ڈالے ہاتھ چلے اللہ کا اعلان ہے الجہاد ماضم میرے آقا کا فرمان ہے قاتلوہم قاتلوہم قاتلوہم کفر کو مارو کفر کو مارو اللہ کا اعلان ہے الجہاد ماضم میرے آقا کا فرمان ہے قاتلوہم قاتلوہم قاتلوہم کفر کو مارو کفر کو مارو اللہ کا اعلان ہے کفر کو مارو کفر کو مارو اللہ کا کفر کو مارو کفر کو مارو اللہ کا اعلان ہے کفر کو مارو کفر کو مارو اللہ کا اعلان ہے